بندے نہیں آیا بیٹھے ساڈے میرا پنڈ ایسا پنڈ ہے جی ناؤ گا میرے دادا کتے لگے جانبھی کے نام پکارا جاتا زیادہ میرے بندے گھنے کار بندے اسے پیدا کر کے وہ حد عمر رضی اللہ تعالی عنہ او دا لفظ استعمال کرا دیتا ہے کہ اے نہ تھانو پا دیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن او تے کسی اپنا عمر کے اور دین دور دا بدل چلے ماشاءاللہ اور اور روایت یا وہ حدیث پیش ہی نہ کرو جی دے صحابہ کرام دے اوپر اٹیک ہوندا ہوے صحابی دے اوپر اٹیک کرنا رسول تے اٹیک ہے میں بڑا جاننا جس بندے بے ادبی کیجا ہو رہی ہونا چودہ نہیں جی نہیں نہیں میں میں ہی تو جاؤ پیچھے یونین کونسل دا مسئلہ تھی اس لا کر مولانا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دو دو بعد حق ہے لیکن آدھے اگر تین ایک دفعہ کیے جان تو رجوع دا حق ختم ہو جاتا یہ تسلیم کیتا قرآن دی مسلط اور حکمت دے خلاف یہ بات کہ اگر جس چیز دی قرآن اجازت دے رہا اس نو کسی ہور طریقے نال ختم کیتا جائے قرآن دی مسلط دے خلاف ہے اس واسطے فلا تہلو لہو یہ معنی کرنا کہ اتنے اگر انہیں تین دے دیتی نہیں ایک بری تو پھر ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਜੂ ਦਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਨਾ ਕਤਨ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਆਇਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਆਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜੂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ غلط باس رہی ہے ہے ہے ہے بعض تو چیز چیز چیز چیز کہ کہ اصل صحیح صحیح کی جب ایک ایک توہر اندر اندر دی دوسرے دوسری تیسری جس طرح کدوری بڑے عبارت پیش کی تسلیم کیا کدوری نے سہی ہے ہاں زیادہ مقام رکھتی ہے ہاں، باقی رہا صحیح مسلم دی روایت یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہے بدت لیکن بدت والا کام کیا لیا سزا ملنی چاہیے وہ مسئلہ میں کہ قرآن کریم نے ایڈا غلط لفظ بولیا ہے تلاش تو بھی بہت اوپر سی بیوی اپنی ماں کی مسل کہہ دینا بیوی اپنی ماں کی مسل کہہ دینا طلاق تلاش تو بھی برا لفظ ہے لیکن قرآن کریم نے اتنے کفارا کیا کہ تو جھوٹ بولیا تلاق دین جانا جھوٹ بھی نہیں اوتھے اوتھے کریم نے کیا کہ کہ کہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ بولیا دا دا لفظ استعمال دے بعد کفارے دی سزا سزا دتی ہے ایتھے طلاق طلاق تے تے بھی نہیں نہیں اے کس طرح ہو ہو سکدی بیوی بالکل الگ جدا جائے اس اندر خامد نو سوچو سمجھن موقع دتا مرتان اللہ کریم فرمائے دو طلاقاں نے سوچ سمجھ لو پہلی طلاق تو بعد رجوع ہو سکتا دوسری تو بعد رجوع ہو سکتا دوسری طلاق دی ادھر ختم ہو گئی ہے پھر بھی تسی نواں نکاح کر کے بیوی نو گھر وسا سکتے طلاق تو بعد یہ حق حاصل نہیں صحیح مسلم دی روایت تے تے پہلو عبد الرزاق دا اعتراض سی دوسرا ابن جریج دا ابن ابن جریج تمام کے دین دے نزدیک سکا ہے تمام نے اس نو سکا کیا باقی اس تے اعتراض ہے جی وہ متا کردا سی اے فتل باری مولانا میرے کو بھی بھی موجود ہے شاید شاید نویں نویں جلد جلد صفحہ ایک ایک سو ترہتر تباہ ہی ہوئے اس اس کے اندر حافظ ابن ابن رحمہ اللہ نے نے یہ بیان کیتا کہ رو بعد رجوع کر لیا لیا رجوع رجوع کر کر آدمی لینا اس تو تو بعد من اللہ گناہ گناہ توبہ کرنے والا جڑا باقی نہیں اگر سب ایک سو ترہتر فتح باری جلد نمبر نو اس کے اندر ابن ابن کا رجوع واضح طور اللہ علیہ نے لکھا ابن جرائج تو علاوہ یہ روایت ایک ہور سند نال ہے بھجن گے <laughs> جس کے اندر بالکل نہ مولانا تیسری سند سنو ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ ਆਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਤੀਸਰੀ ਸੰਦ ਸੁਣੋ إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਬਦਰ ਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਬਨ ਜੁਰੈਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਮ ਯਕੁਨ ਤਲਾਕ ਸਲਾਸ ਵਾਲਾ ਅਹਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲਮ ਵਫੀ ਵਕਤ ਵਾਹਿਦਾ ਹਾਂ ਅਲਮ ਇਥੇ ਇਸਤਫਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਫਕਾਲਾ ਕਦ ਕਾਰ ਜ਼ਾਲਿਕਾ اسی طرح سی سی سی کہ تین طلاق اگر دتیاں ایک ایک ایک ایک ہی ہی سمجھی فی عہد عمر عمر باقی رہا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تے اعتراض انہاں دا اجتہاد ہے فتوی دیکھو تمام ائمہ دے نزدیک یعنی دے نزدیک اور اہل حدیثاں دے نزدیک حج تمتع جڑا جائز میں قاضی صاحب کو کہ آیا فکا حنفی دے تحت بھی جائز ہے یا نہیں جائز فکا حنفی دے تحت بھی حج تمتو کرنا جائز ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیتا سی ترمزی شریف دے الفاظ موجود رہے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے کو پوچھا کہ حج تمتو جائز ہے بیٹا کہنے لگا کہ ہاں جائز ہے پوچھن والا کہنے لگا کہ تیرا باپ تے عمر منع کرتا سی حج تمتو تو تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں نے میرے بھائی سن امرو ابھی احق و ایت تابا ام ام ام امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نو تو باسنک پڑھو جی ترمیدی شریف جو جی ہاں۔ اے ساڑھ کو کتاب نہیں میں زبانی پیش کر رہا اگر نہ آگے تو میں ذمہ دار ہاں۔ ہوں ہاں۔ مولانا ترمیدی اتھے نہیں آگی ساڑھ کو دے دو ترمیدی تھے ہی کر کے پیش کر لے لے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے فیصلے نو انہوں نے بیٹے نے رد کر دیتا حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ دے فیصلے نو رد کر دیتا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسرد احمد دے وچ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت تمتع پہ پابندی لگائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ میں بات تسلیم نہیں کراں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اسی حجت تمتع کیتا ہے اسی طرح ہی حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ امر ابھی احق ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے والے یہ تو دس میرے بھائی کہ رسول اللہ علیہ وسلم دا حکم مقدم ہے یا میرے باپ عمر دا دین وہ ہے جہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتا یا وہ ہے کہ جہاں پیش کیتا عمر نے اے دیکھو آ لو جی روایت ہاں جی اسلامی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عبد بن عمید اخبرنی یقوب بن ابراہیم حدثنا بی ان سال ابن قیسان ان ابن شہاب ان سالم ابن عبداللہ حدثہ اس روایت دے آخر دے امرو ابی یتباو ام امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی امام ترمزی حدیث تو بعد فرمو دے نے کہ حاضر حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے خود فیصلہ فرما دیتا ہے گویا کہ اگر کوئی آدمی کوئی مسئلہ بیان کر دینا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اس وقت اس سے تنقید کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ مشہور ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے اگے حق مہر زیادہ بندن دے پابندی لگا کہ عورت نے کھڑے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تنقید کر دیتی اسی طرح اگر یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہے تے افضل باری دے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے ہور صحابہ جڑے سن او تے ایک مجلس دی طلاق نو تین طلاقاں نو ایک ہی سمجھ دے سن جس طرح کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فضل باری چ واضح کیتا کیڑے جی ہاں جی باقی نے ایک روایت پیش کیتی سی وہ سلاس والی حضرت عائشہ صدیقہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی اصل دے اندر مولانا نو یہ پتا ہے کہ لیان دا مسئلہ تے طلاق دا دو مختلف مسئلے لیان سے طلاق نہیں ہوندی طلاق لیان خود خود ہی بیوی بی جدا ہو جاندی ہے اور ایسی جدا ہوندی ہے کہ وہ کبھی واپس آ ہی نہیں سکتی لیکن طلاق سے بیوی بی رجوع نال واپس آ سکتی ہے اگر تین طلاق ہو گیا نے کسی اور خامت تو طلاق لے کے پھر دوبارہ واپس آ سکتی جس طرح انہاں اگر رفا والی روایت پیش کیتی ہے لیکن لیان دے اندر صورت ہے کہ بیوی بی نو طلاق ہے جس وقت لیان ہو جائے کہ بیوی نو بیوی دے غلط کاری دا خامد نے الزام لگا دیتا قسم اٹھا لیا گیا اس تو بعد وہ بیوی ہمیشہ واسطے اس کو جدا ہو گئی ہے اے دیکھو ابو دعو شریف نحمده و نصلي على رسوله الكریم میں نے تین طلاقیں جو اکٹھی دی جاتی ہیں انہیں جو غلط کہا تو اس پر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی جب غلط ہے تو غلط بات پر تو بحث ہی نہیں ہو سکتی بحث تو ہوتی ہے کسی صحیح پر بات یہ نہیں بات یہ ہے ایک غلط بات ہے اس غلط بات کا جو نتیجہ ہے ایک آدمی نتیجہ مانتا ہے دوسرا آدمی نتیجہ نہیں مانتا تو بحث تو ہوگی مثلا وہی زہار ہے ایک آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے اب غلط اس نے کام کیا قرآن پاک نے اس کو خود من کرم من القول وزورا کہا اب ہم کہتے ہیں اس پر کفارہ ہے جو آدمی آگے کہہ نہیں دی جی، یہ غلط بات ہے لہٰذا آگے کفارہ کوئی نہیں تو بحث تو کرنی پڑے گی جب غلط بات کا جو انجام ہوتا ہے اس انجام کو جو نہ مانے تو اس کے ساتھ بحث کرنی پڑتی ہے اسی طرح تین طلاقیں اکٹھی جب دی جائیں تو اس پر نتیجہ یہ نکلتا ہے انجام یہ ہوتا ہے کہ تین واقع ہو جاتی ہیں اس کا گھر بالکل بے آباد ہو جاتا ہے اس کی بیوی اس سے بالکل جدا ہو جاتی ہے لیکن جب مولوی صاحب ایسے پیدا ہو جائیں جو اس نتیجے کو انجام کو نہ مانے تو اب بحث تو کرنا پڑے گی تو غلط بات پر بھی بعض اوقات بحث کرنا پڑتی ہے کب جب غلط بات کا جو نتیجہ غلط ہے وہ نتیجہ جو نہ مانے تو تو اس کے ساتھ کرنی پڑتی ہے باقی مولانا نے کہا کہ کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا اللہ پاک رجوع کا حکم دے پھر بعد میں کہے نہیں حالانکہ قرآن پاک ہی میں تو موجود ہے دو تک اللہ نے رجوع کا اختیار دیا پھر اللہ نے خود فرمایا نہ کوئی میں نے تو نہیں کہا کسی ہمارے امام نے یا ہمارے مولوی یا قدوری والے نے تو نہیں کہا وہ تو اللہ پاک ہی کہتا ہے کہ تین جب دے لے تو پھر اسے رجوع کا حق نہیں ہے تو یہ قانون اللہ کا ہے اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو قانون تو ماننا پڑے گا اب اللہ سے پوچھو جا کر کہ اللہ تو اس میں حکمت کیا ہے کہ دو میں تو نے رجوع کا اختیار دیا تین میں رجوع کا اختیار نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا ہم تو مانتے ہیں اللہ کے حکم کو اور سمجھتے ہیں اللہ نے جو حکم دیا بالکل ٹھیک دیا ہمارا عقل مانے یا نہ مانے اللہ کا ہر حکم بالکل درست اس کے ساتھ مولانا نے اب مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں میں کہہ رہا تھا کہ لازم یہ آتا ہے معاذ اللہ پھر میں ڈرتا ہوں وہ کلمات کہتی ہوں لیکن کروں کیا اب آگے ایسے ضدی پڑے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس بات کو چھوڑ جاتا آئندہ نہیں چلو جی دیکھیں اب یہ جو اس حدیث پہ اتنے زیادہ اڑے ہوئی ہے اب چاہیے یہ تھا اس کو چھوڑ جاتے میں اس اس کو جب کا جواب بھی دے چکا ہوں بار بار دے چکا ہوں اور خصوصاً میرا سوال یہ ہے کہ وہاں ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک ماض اللہ ان کا دین کچھ اور تھا اور عمر فاروق نے معذ اللہ کوئی اور دین رائج کر دیا پھر صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو عمر فاروق پر اعتراض کرے تو لازم آئے گا سارے کے سارے صحابہ معذ اللہ سارے نبی پاک کے دین کو چھوڑ گئے تھے یہ کتنی غلط بات لازم آتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہ حدیث غلط ہے جو صحابہ کو بدنام کرے اس پر اب مولانا اب چاہیے تو یہ تھا اس غلطی کو غلطی مانتے لیکن بجائے غلطی ماننے کے عمر فاروق کی اور غلطیاں نکالنے لگے کہ جی دیکھو عمر فاروق نے گلا مسئلے میں ایسی غلطی کی اور ان کے بیٹے نے کہا بیٹے نے اس کی تردید کی ایک اور غلطی نکال دی یہ معذ اللہ کوئی صحابہ صحابی کا ادب ہو رہا ہے کوئی پہلے ایک غلطی وہ تھی ایک اور جی نبی پاک حجت متو کیا کرتے تھے عمر نے روکا عمر نے روکا اب جی ایک اور مثال دے دی کہ جس میں نبی پاک کا حکم کوئی اور ہے تو معاذ اللہ عمر فاروق کا حکم کوئی اور ہے اور پھر اس میں بھی حالانکہ وہاں بات بھی یہ ہے کہ حضرت علی کا خود وہ پیش کر رہے ہیں کہ اعتراض کیا حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیٹے نے اعتراض کیا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نسیان کی بات ہو سکتی ہے اور کچھ بات ہو سکتی ہے جب تردید انہوں نے کر دی لیکن جو طلاق والا مسئلہ ہے کسی صحابی نے تردید نہیں کی یہاں لازم آئے گا سارے کے سارے معاذ اللہ نبی پاک کے دین کو چھوڑ گئے تھے اور پھر میں جو کہہ رہا تھا ان کو سند پڑھو سند پڑھو سند پڑھتے نہیں تھے وہ ہم نہیں ہمارا نشان اس پہ لگا ہوا تھا ترمیزی پر وہ ہم نے ان کو جو دیا اس کو پڑھا اس میں راوی آرا ابن شہاب یہ انہی کی کتاب صدیقہ کائنات ہے ایک مولانا فیض عالم صاحب صدیقی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مشہور وہ فرماتے ہیں ابن شہاب پہلے سنی تھا پھر شیعہ ہو گیا بس یہ درد چلے گئے ابن شہاب پہلے سنی تھا پھر شیعہ ہو گیا مولانا آپ کو کیا محبت پڑی ہے ان شیعوں کے ساتھ بار بار آپ ان کے در پہ جا رہے ہیں ان روایات کو چھوڑیے جن روایات سے صحابہ کرام کی عزت اور عظمت مجروح ہوتی ہو وہ روایات غلط ہو سکتی ہیں ان روایات کو ردی کے برتن میں پھینکا جا سکتا ہے ان کو کوڑا کرکٹ میں پھینکا جا سکتا ہے ان روایات کو نہیں مانا جا سکتا جو روایات صحابہ کرام اکرام کی عزت اور عظمت پر داغ لگاتی میں اس کے ساتھ سوا پانچ ٹھیک گل شروع ہوئی تھی مطلب سوا پانچ تو لگے سن سوا یار مطلب پانچ منٹ پورے کرے آن پھر میں پیش کر رہا تھا میں پیش کر رہا تھا حضرت رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے لعان کیا ہے بات اس سے استدلال کی نہیں بات یہ نبی پاک کے سامنے اس نے تین طلاقیں دی ہیں اور یہ میرے پاس موجود ہے ابو داود شریف سپا اس کا تین سو چھ ہے جلد اس کی پہلی ہے یہاں لفظ فتلقہ سلاس تطلیقات ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی موجودگی میں اپنی بیوی بی کو اس نے تین طلاقیں دیں فَأَنفَزَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے ان تین طلاقوں کو تین ہی کر کے نافذ کر دیا اس نے تین دی نبی پاک نے تین کو نافذ کر دیا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ فرمایا کہ یہ جو تین تو نے دی ہیں یہ تین نہیں ہوئی یہ ایک ہوئی ہے یہ نبی پاک نے فرمایا کوئی یہ میرے پاس ہے مسلم شریف اس سے ایک اور حدیث آ رہی ہے یہ حضرت صفا اس کا چار سو چھتر ہے جلد پہلی ہے مسلم شریف کی اس کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں سوئلہ عن الرجل یطلق امراتہ وہی حائز ویقول اما انت طلقتها واحدتا او اسنتین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یراجعها ثم یمہلها یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو اجازت دی تھی طلقتها واحدتا وہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا ایک کوئی طلاق دے یا دو دے تو نبی پاک نے رجوع کا اختیار دیا تھا تو بھی رجوع کر سکتا ہے لیکن آگے فرماتے ہیں وہ اما انت تلکتا سلاسن لیکن اگر تو نے طلاقیں دی ہیں تین فقد اسیتا رب کا تو تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی فیما امر کبھی ہی من طلاق امراط کا وبانت من کا اور تین طلاقوں کی وجہ سے وہ بیوی بی بانت من کا تجھ سے جدا ہو گئی اگر ایک یہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دو کے بعد رجوع کا اختیار دیا کرتے تھے لیکن جب تیسری طلاق کوئی دے لیتا تھا تو پھر رجوع کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی حضرت عبداللہ ابن کہتے ہیں تو بھی اگر دو طلاقیں تک دے تو تجھے رجوع کا اختیار ہے تین دے دے گا تو رجوع کا حق تجھے کوئی نہیں ہوگا اس کے ساتھ یہ میرے پاس موجود ہے مسند مجمع مجمع الزوائد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک اور روایت ہے یہ پانچویں حدیث آ رہی ہے چھویں ہے ابن عمر رضی اللہ یہ صفحہ تین سو تینتالیس الزوائد اور جلد ہے اس کی چوتھی اس کے اندر موجود ہے نبی پاک نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا کسی مولوی کی بات نہیں رسول پاک کی بات ہے جس کا کلمہ پڑا ہے فرماتے ہیں نبی پاک المطلقہ تو سلاسن وہ عورت جس کو تین طلاقیں دی جائیں لا تحل لزوجہ الاول وہ پہلے خاون کے لیے حلال نہیں حتی تنکہ زوجن غیرہو یہاں تک کہ دوسرے خاون کے ساتھ نکاح کر لے ویخالتہا ویزوکا من اسیلتہا جب تک وہ دوسرا خاون اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر لیتا اس وقت تک پہلے خاون کے لیے حلال اب اگر تین طلاقیں ایک ہوتی تو نبی پاک فرماتے تین ایک پہلے کے لیے حلال ہے وہ بیوی بی لیکن نبی پاک فرماتے ہیں نہیں پہلے کے لیے حلال کوئی نہیں اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق کیا کہ جی ایک مجلس کی تین ہو تو پھر تو تین ایک ہیں پہلے کے لیے حلال ہے اور اگر تین توہروں کی تین مجلسوں کی الگ الگ تین ہیں تو پھر وہ تین تین ہیں نبی پاک نے یہ فرق کوئی نہیں کیا میں جو, جو کتنے واقعات پیش کر رہا ہوں میں مولانا آپ سے کہوں گا صرف پورے ذخیرہ حدیث سے احادیث سے صرف ایک حدیث لائیے صرف ایک حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقوں کا ذکر کیا گیا ہو ایک مجلس کا نبی پاک نے فرمایا ہو یہ تین تین نہیں ہیں یہ ایک ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ صرف ایک حدیث بتا دیں میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر آپ کے مذہب کو قبول کر لوں گا لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے یہ اچھا جی یہ میرے پاس ایک اور یہ کتاب ہے دار کتنی جلد تین سفا اس کا تیئیس سفا اس کا تیس ہے اس میں واقعہ آ رہا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت حسن حضرت علی کا لڑکا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی کب جب خلیفہ بنے وہ آ کے کہنے لگی کہ تجھے مبارک ہو یہ سمجھے کہ میرا باپ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوا ہے اس لیے یہ خوشی منا رہی ہے تو فرمایا تج ہی رینا اشماتا کا تو خوشی کا اظہار کرتی ہے جا اظہبی فانت تالکن سلاسن تجھے تین طلاقیں ہیں پھر اس کے بعد حضرت حضرت حسن رضی اب تک جو باس ہوئی ہے وہ چاہیے یا الگ دینیا چاہیے مولانا یہ بات ہر مجلس ہر ہر اپنی تقریر تسلیم کرتے ہیں کہ بہتر تے بھئی کہ ایک دتی جائے الگ الگ دتی جائے اگر تین اکٹھیاں دتی جان تو پھر انہیں نافذ کر دینا چاہیے اختلاف اس حد تک سی میں کہنا کہ اگر یہ تین نافذ کر دتی جان تو قرآن نے جڑا کیا فمساکم بے معروف اور تسریح بے احسان یہ خامد کو حق سلب کر لیا جاتا چھین لیا جاتا باقی نہ حضرت ویمر والی روایت پیش کیتی ہے میں اگے بھی گزارش کیتی سی کہ لیان دا مسئلہ نہیں اتنے لیان تو بذات خود تفرقے دا سبب ہے اور اے دیکھو ابو دو شریف اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے من اجل انہ ما یتفرقان من غیر طلاق کہ لیان کرن والے بغیر طلاق تو جدا ہو جان گے اے دیکھو اول المحبوب سبا دو سو چتالی اس کے اندر ہے یتفرقان من غیر طلاق ابو دو سے ہاں جی ابو داؤد دی عبارت ہے وہ سدا تمہیں یاد رہے نا اس واسطے سبے واسطے یعنی ابو داؤد دی عبارت ہے کہ لیان دے مسئلے دے اندر طلاق دی ضرورت نہیں وہ بغیر طلاق تو ہی جدا ہو جان گے اصل مسئلہ تو یہ تھی اگر اس لیان کرنے والے نے اپنی طرف وہ کہہ دیتا طلاق طلاق طلاق سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفت اس واسطے کی تھی کہ مسئلہ تو پہلے صاف سی اس واسطے لیان دے مسئلے دو طلاق دے مسئلے چ بیان ہے کرنا یہ خلط مبس خلط مبس ہے صحیح بات یہ ہوئی کہ لیان کا مسئلہ ہو رہے طلاق کا مسئلہ ہو رہے جو مولانا نے لیان کے بارے حدیث پیش کی تھی اس کا جواب یہ ہوئی ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو مل گیا ہے کہ من غیر طلاق ان بغیر طلاق تو جدا ہو جائیں گے خامد اور بیوی باقی نہ لفظ سلاس سے بات کر رہے ہیں کہ جتنے حدیث کے اندر لفظ سلاس آ گیا اتنے نہ سمجھ لا کے کٹیاں تلاقیں لکھیاں گئی ہیں حالانکہ صحیح بات ہے کہ تین طلاق جدو ہو جان الگ الگ طور دے اندر تیسری طلاق تو طرح حق نہیں ان تمام حدیث دے اندر کوئی مسئلہ ہے کہ تین تو باہر باوجود حق نہیں کہ مولانا تسی کوئی ایسی دلیل پیش کرو کہ ایک مجلس دے اندر جس طرح کے عقیدہ اور مذہب ہے ایک مجلس دے اندر اگر تین تلاک جتیاں گئی نے تو وہ تین ہی سمجھیا جان گیا جب کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا دور رسول اللہ وسلم کا دور آدھے ایک واقعہ پیش کرو میں ایک تین دور پیش کر رہا ایک رسول اللہ وسلم دا دور حضرت ابو بکر صدیق دا دور اور دو سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور تین دور پیش کر رہا تو پھر اسے کی ضرورت باقی رہ گئی ان کا ہادہ ہے مولانا کہ اگر تین الگ الگ جدا جدا دیتی جان پھر اس تو بعد تیسری جس طرح میں آتا ربر دسیا سی کہ پہلی آیت دے اندر اللہ کریم نے رجوع حق دسیا اس تو بعد تیسری طلاق کا ذکر کیتا پھر اس تو بعد رجوع والیاں ایتا کا ذکر کیتا کہ اگر طلاق ہو گئی ہے عدت بھی ختم ہو گئی ہے دوسری طلاق دی تو پھر بھی خاند بیوی بی نوا نکاح کر سکتے ہیں یہ ایت بعد والی ہے اور ترتیب کے لحاظ نہ جہی مولانا نے پیش کر کے تین کا استدلال کرتے ہیں حالانکہ طلاق اتنے تیسری مراد ہے اتنے یہ نہیں کہ تین کٹیاں دیتی جان سلاس کا لفظ نہیں بلکہ قرآن تے ربط تو ہے کہ اگر پہلے دو نے رجوع دا کے اس تو بعد تیسرے دا دیتا ہے تے جس طرح یہ بیان کرتے ہیں اتنے یہ سی کہ اگر وہ تین کٹھیاں دے دے تو پھر ان رجوع حق نہیں یہ قرآن کے اندر یہ موجود نہیں اس طرح بلکہ قرآن کریم کے اندر جس طرح کہ آواز طور پہ اللہ کریم نے پہلے رجوع حق دسیا کہ فائم صاف ان پہ معروف اور تصریح ان پہ احسان کہ اچھے طریقے نہ رکھ لو یا اچھے طریقے نہ اس کو چھڑ لو اس کو بعد پھر یہ دسیا فائن طلّہ کہا یعنی دو طلاق بعد انہیں اپنا رجوع حق استعمال نہیں کیتا تے پھر طلاق طلاق دیتی ہے فین کہا پھر اس نے طلاق دیتی ہے تلاک نہیں آخر کہ اگر انہیں تین دیتیاں نہیں بلکہ پہلے دسیا کہ دو طلاق نے اس بعد رجو حق سی اگر انہیں رجوع حق استعمال نہیں کیتا حق حق استعمال کردیا کردیا نہ فین پھر پھر ہاں۔ پھر تیسری طلاق دے دے دے دیتی ہے ہے تے تے تے فلا تحل له من بعد او واسطے حلال نہیں نہیں نہیں مولانا کہہ رہے ایتھے کہ تین دتیاں نے کٹھیاں ہی رجوع دا اے بالکل قرآن کوشش کرو میں کہنا ٹھیک ہے اللہ توفیق دے دے مزید توفیق کریم دا جنہ فہم اللہ تعالی طرف توفیق ہے حاصل ہوئے انی اللہ دی رحمت تے مہربانی ہوندی ہے لیکن قرآن دا تربت دستا پیا پہلے دو طلاقاں ذکر کیتیاں نے رجوع دا حق حاصل کیتا ہے دسیا رجوع تو بعد اگر رجوع نہیں کر سکیا تو پھر فرمایا فا انت اللہ کہا پھر اگر اس نے طلاق دے دیتی ہے دو دا حق حاصل اپنا حق قبول نہ کرتا ہے حق استعمال نہ کرتا ہے پھر طلاق دیتی ہے پھر وہ واسطے انہیں بیوی حلال نہیں حتیٰ کہ اور کسی خاندان نکاح کرے وہ تو پھر طلاق ملے پھر پہلی طرف آ سکتی ہے لیان دے اندر جس وقت بیوی جدا ہوگی وہ ہمیشہ واسطے جدا ہو گئی دوبارہ دوسری دوبارہ سوچن کا موقع ملتا ہے برادری پہ جاتی ہے دوست احباب پہ جانے رشتے دار پہ پی جہ سفائی ہو جاتی ہے لیکن یکا یک ادھے منٹ میں تلاک تلاک تلاک ادھا منٹ بھی نہیں لگتا تو ہمیشہ واسطے جدا کر دیا جائے اے اسلام دی مسلط مطلب دے خلاف ہے اسلام دی فطرت دے خلاف ہے اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤندے نے کہ تین طلاقاں جڑیاں نے رسول اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر ایک ہی سمجھیاں جاندیاں سن باقی مولانا بار بار اصرار کرتے ہیں جی ایک واقعہ پیش کرو تاوی یہ میرے کو جی مصری تحوی یہ صفحہ انٹھ جی، جلد نمبر ہے تین شاید ترے کو میں متفرق حدیث کے واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو تین قرار دیا بخاری شریف سے تین حدیثیں گزر چکی ہیں میں متفرق حادیث پیش کر رہا ہوں جن میں واقعات پیش کر رہا ہوں اور صاف مان لفظ آ رہا ہے کہ تین طلاقیں دی جائیں تو وہ تین تین ہیں بعد میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تفریق کی گئی ہے کہ ایک مجلس کی تین تین نہیں ایک ہے اور الگ الگ مجلس یا الگ الگ طور کی تین تین ہوتی ہیں یہ تفریق انہوں نے کی ہے یہ تفریق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کی اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں صرف ایک حدیث پیش کرو صرف ایک حدیث جس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق کیا ہو اور نبی پاک نے فرمایا ہو کہ ایک مجلس کی تین جو ہیں وہ تو ایک ہیں اور ایک مجلس نہ ہو الگ الگ مجلس ہو جائے تو پھر تین ہو جاتی ہیں کوئی ایک حدیث آپ پیش نہیں کر سکتے تو خاں پھر حدیث کے اندر آپ کو اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح حدیث آ جا مان لو حدیث میں لفظ بس آیا میں پیش کر رہا تھا جو مسلم جو مجموع زوائد سے عبداللہ بن عمر نے جو پیش کیا کہ المتلقت سلاسن المتلقت سلاسن تین کا لفظ آ گیا اب اس تین میں اگر آپ جمیعن یا افتراقن مفرقتن یا مجموعتن کا فرق اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ فرق آپ نبی پاک سے بتا دیں آپ بکر صدیق سے یہ فرق بتا دیں عمر فاروق سے یہ فرق بتا دیں آپ عثمان غنی سے یہ فرق بتا دیں آپ علی المرتضی سے یہ فرق بتا دیں آپ کسی ایک صحابی سے یہ فرق بتا دیں نہ کسی صحابی نے یہ فرق کیا نہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے فرق کیا نہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرق کیا نہ نبی پاک نے اپنی حدیث میں فرق کیا تو آپ فرق کیوں کرتے ہیں حدیثیں تو ہمیں یہ کہتی ہیں تین ہو گئی تو تین ہیں قرآن ہمیں یہی کہتا ہے یہ فا بھی مولانا فا ہوتی ہے تاقیب بلا محلت کے لیے سما نہیں ہے یہاں پر یہاں ہے فا فا صرف تاقیب کے لیے تو ہوتی ہے لیکن محلت کا ہونا ضروری نہیں یعنی فوراً اس کے بعد پہلے دو پہلی آئیں اسی کے بعد فوراً تیسری آئی ایک ہی مجلس میں تین آ گئیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ مولانا بار بار کہتے ہیں جی اگر یہ کہا جائے تو پھر وہ جو آیتیں بتاتی ہیں کہ رجوع کا حق ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ یا امساکن بِمَعْرُوف حالانکہ کوئی تعارض نہیں وہ آیتیں بتاتی ہیں تین سے کم طلاقیں ہوں تو رجوع کا حق ہے تبدیل ہو جائیں تو پھر رجوع کا حق نہیں یہ اللہ پاک نے بیان کیا کوئی ہماری بات تو نہیں ہے یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں لیکن میں سنا رہا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ حضرت حسن نے اپنی بیوی بی کو دار کتنی دار کتنی سفاتری سن دسنا جی پڑھو یہ سفاتی سے حدثنا احمد بن محمد بن زیاد القطان قال حدثنا ابراہیم بن محمد قال حدثنا ابراہیم بن محمد بن الحسن صاحب الطعام قال حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا سلمت بن فضل عن عمر بن ابی قیسن عن ابراہیم عن ابراہیم بن عبدالعالی عن سوید بن غفلتا قال قانت آئشت الخصعمیت عند الحسن بن علی یہ پوری میں نے سند آپ کے سامنے پیش کر دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنا لیا گیا اس وقت کی بات ہے وہ آ کے بیوی مبارک بات پیش کرتی ہے آپ کہتی ہیں کہ تو میرے باپ کی شہادت میں خوشی منا رہی ہے تو حضرت حسن فرماتے ہیں اذهبی جا فانت طالق سلاسن تجھے تین طلاقیں ہیں پھر اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا اس نے اپنا سامان وغیرہ وہ اپنی لے گئی لینے کے بعد آپ نے جو مہر باقی تھا وہ مہر بھی دیا بقیتن بقی لہا من صداقہا جو مہر باقی تھا وہ بھی دے دیا فقالت پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ اور بھی سامان اس کو دیا تھا جب وہ اس کے سامنے پہنچا تو وہ کہنے لگی متاع قلیل من حبیب مفارق اس حبیب سے جو مجھے جدا کر رہا ہے اس کی طرف سے تھوڑا سا سامان ملا ملا ہے اور پھر اس کی یہ پوری بات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی جس سے ظاہر یہ ہوا کہ اس نے خوشی کوئی نہیں منائی تھی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لفظ وہاں پر بقا حضرت حسن پھر رونے لگے بقا رونے لگے وقال اور فرمایا لولا انی سمیت جدی او قال حدثنی ابی انہو سمیا جدی میں نے اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ کیا ایما رجل طلق امراته سلاسن مبہمتن او سلاسن عند الاقرا سمجھنا تین طلاقیں دی جس نے اپنی بیوی کو مبہمتن اکٹھی او سلاسن عند الاقرا ہر ہر طور کے وقت ہر ہر طور کے وقت الگ الگ دی یا اکٹھی دی تو میرے پاک پیغمبر میرے نانا نے فرمایا کہ لم لہو حتی تن زوجن غیرہ وہ اس اس کے کے ساتھ لیے پھر حلال نہیں رہتی اگر میرے اچھا۔ نبی کا یہ فرمان نہ ہوتا میرے اچھا۔ نانے کا یہ ارشاد نہ ہوتا لرا جا تو ہاں میں اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا لیکن میرے نبی کی حدیث میرے نانے کا ارشاد مجھے رجوع کا حق دیتا نہیں ہے یہ میں پیش کر رہا تھا یہ جو تحاوی آپ پیش کر رہے تھے تحاوی سے دیکھیں کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا اوتیا برجل انطلق امراتہ سلاسن جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہوتی تھیں تو آپ اوجا زارہو اس کو مارتے تھے ساتھ یا بھی دوسری سنت کے ساتھ دوسری حدیث ہے اسی حضرت دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث نقل کر کے آگے ہے مسلح پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث سن لیں ہن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فر رجل یطلق البکر سلاسا جو غیر مدخول بہا کو تین طلاقیں دے انہا لا تحل لہو تو تین طلاقوں کے بعد اس کے لیے وہ حلال نہیں حتی تن کے زوجن غیرہ آگے حضرت انس سے روایت عن عمرہ مثلہ جس قسم کی یہ حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی اسی طرح حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ تین طلاقوں کے بعد اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال کوئی نہیں مان لیں اسی کو یہ میرے پاس ہے بہ بہ کی اس کا صفحہ ہے 334 جلد ہے 7 اس کے اندر حضرت عبداللہ حضرت عمر کا موجود ہے حضرت انس فرماتے ہیں یقول قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فر رجل يطلق امراته ثلاثا اپنی بیوی بی کو تین طلاقیں اگر کوئی دے لیتا ہے قبل ان يدخل بها قال هي ثلاث کوئی تین طلاقیں دیتا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں یا سلاسن وہ تین ہیں لا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ وہ تین تین ہی ہیں اور اب وہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں رہی جب تک دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہ کر لے سوال یہ ہے یہ عمر فاروق کو قرآن نہیں آتا تھا اے فلا لہو یہ آیت جو میں پیش کر رہا ہوں اے قرآن دی آیت معذ اللہ حضرت عمر نو نہیں آندی سی یا نبی پاک کا ارشاد حضرت عمر کو نہیں پتا تھا ہم کہتے ہیں نبی پاک میں جو پیش کر رہا ہوں نبی پاک نے بھی فیصلہ کیا تین تین کا عمر فاروق نے بھی فیصلہ کیا تین تین کا حضرت عمر نبی پاک کے خلاف کبھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر کوئی صحابی عمر فاروق ہو یا کوئی ہو اگر غلطی سے کہیں فیصلہ کر بھی دے تو باقی صحابہ کبھی خاموش رہ سکتے نہیں لیکن یہاں سارے خاموش ہیں کیوں خاموش ہے کہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا نبی پاک کے فیصلے کے مطابق ہاں۔ یہاں مولانا کہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کلو رجل مصیب مفتی ہر آدمی سے خطا بھی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ معاذ اللہ وہاں حضرت عمر سے بھی خطا ہوئی اور جتنے سارے صحابہ موجود تھے جنہوں نے انکار نہیں کیا سب سے خطا ہو گئی مولانا آپ دیکھیں اپنے مذہب کو مذہب بندی میں دڑے بندی میں آ کے قرآن اور حدیث کو چھوڑنا کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہوا کرتا آپ ذرا اپنے مذہب کو قرآن اور حدیث کے مطابق بتائیں بنائیں حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کسی ایک حدیث میں نبی پاک نے فرق نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں یا ایک حدیث بتائیں جہاں نبی پاک نے فرق کیا ہو ہو حدیث سند صحیح میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پیش کرنا آپ کا کام ہے آپ کی بات کو مان کے آپ کے مذہب کو قبول کرنا میرا کام ہے لیکن آپ یہ کام نہیں کر سکتے اگر آپ نہیں کر سکتے تو میں جو حدیث احادیث پیش کر رہا ہوں ان کو مان لیجئے احادیث کے سامنے سر خم کر لینا یہ بہادری ہوتی ہے بزدلی نہیں ہوتی اور سنیے حضرت یہ سفا تین سو چونتیس ہے بہکی کا سفا سات ہے حضرت زید ابن بہب سے روایت ہے انہ بطالن کانا بالمدینہ پہ لکا امراتہ ہوا الفن ایک مسخرہ قسم کا آدمی تھا مدینہ میں اس نے اپنی بیوی بی کو ہزار طلاقیں دی کتنی طلاقیں دی فتل کا امراط اسل الفن فروف ذالک الى عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ معاملہ حضرت عمر تک پہنچائے گا فقال انما كنت العب وہ کہنے لگا جی میں تے مذاق کیتا میں نے تو ویسے مذاق کیا جب اس نے یہ کہا فالاہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالدرہ حضرت عمر فاروق توڑا لے کے اس کو مارنے لگے کہ تجھے شریعتی مذاق کے لیے ملی ہے ہاں۔ تو کون ہے شریعت کے ساتھ مذاق کرنے والا تو اس قسم کے کام کرنے والے کو عمر فاروق سزا اس لیے دیا کرتے تھے کہ وہ گویا کہ معذ اللہ مذاق کر رہا ہے شریعت کے ساتھ آگے فرمایا ان کان لکی کا سلا سن تجھے تین طلاقیں کافی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عنہما ان سے روایت ہے یہ میرے پاس یہ مصفہ ہے تین سو بتیس تین سو حضرت عبداللہ ابن عباس سے فی رجل طلق امراته الفا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مولانا نے اس مترن دے تین احادیث پیش کی نے دو حدیث کہ غیر مدخول مدخول مدخول متعلق غیر غیر مسئلہ نہیں اتنے مولانا مدکل بیا سب کا اتفاق ہے کہ وہ کہلاقا تین ہی ہونی ہیں سو ایک دیتی جائے یا تین دیتی جائے اس کی بات نہیں بات یہ کہ جڑی مدخول بہا عورت وہ کو دلیل پیش کرو کہ مدخول بہا اور تلو ایک مجلس دے اندر تنتلا کرتی ہے تو یہ تو موضوع تو بدل جاندے جے موضوع تو پھر جاندے جے زور خطابت دے اندر آکے روایت ہور دیئے پیش ہور کر کے اپنے لوگوں میں ہوتے یہ بات نہیں بات اتھے غیر مدخول بہا دی نہیں مدخول بہا دی بات غیر مدخول بہا دا مطلب ہے کہ جس کے نال وطی نہ کرے مدخول بہا دا مطلب ہے کہ جس کے نال وطی کیتی جائے باقی کہیں نہیں ایک ایک حدیث پیش کرو میں تین دور پیش کیتے نے وہ حدیث سے نہ تین دو اعتراض کیتے سن دو اعتراض اللہ صلی اللہ رفع ہو گئے <laughs> حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت بالکل صحیح اور انہاں دے ہاں اصول فقہ دے اندر اے بھی بات مسلمان سب دے ہاں مسلمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ਹੁਕਮ ਦੇ مقوف اور مرفود ہے جس وقت تارز مرفور روایت مقدم ہوئے گی رسول اللہ وسلم دے زمانے دے سامنے صحابہ دے اقوال جڑے نے وہ مقوف حکم رکھتے ہیں اور رسول فقہ دے تحت مقوف تے مرفوع دے اندر تعارض نہیں تسی روایت مرفوع دے مقابلے مرفوع پیش کرو کہ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اس طرح سی کہ نو ایک سمجھا جاندا سی رسول اللہ وسلم کے زمانے دے اندر تینوں ایک سمجھا جاتا سی اس کے مقابلے روایت پیش کرو کہ رسول اللہ وسلم نے ایک مجلس دیا تین نو تین ہی سمجھا ہے مسئلہ لیان نہ ہوئے لیان کے مسئلے تو علاوہ اگر تین کٹیاں دیتی جان مولانا نے بہتی چ روایت پیش کی لیکن آخری دو لفظ جڑے نا وہ چھٹ گئے حالانکہ روایت بھی غیر مقبول بہا کے متعلق سی ہاں جی لفظ میں کان ایزا ہوتی ہے بھی او جا کہ جدو ایسا آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے پیش کیتا جاتا اس وہ تکلیف حا جس طرح کہ میں تحاوی جنرو پیش کیتی تھی جیڑی تحاوی جنرو روت نہ پیش کیتی ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ غیر مدخول مدخول بے متعلق ہے مدک مدقول اور مسلے مسائل مختلف